حقیقتی عبادت قرآن کی روح سے عبادت وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والانس الا ليعبدون میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے انبیاء علیہ السلام جس غرض سے دنیا میں بھیجے گئے وہ اس وقت کچھ نہ تھی کہ انسان کو خدا کی عبادت کی طرف دعوت دے اور ان کی دعوت تھی اللہ وسطنب یہ کہ اللہ کی بندگی کرو اور تابوت سے دور رہو بس ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے اور اسلام میں جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کی اصلی روح کیا ہے اگر ان امور کو ہم نہ جانیں گے تو اس مقصد کو ہی پورا کرنے میں قاصر رہ جائیں گے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اب ہے عبادت کا جاہلی تصور اسلام میں عبادت کا مفہوم پوجا یعنی ورشپی کا نہیں ہے بلکہ بندگی اوبیڈینس کا بھی ہے عبادت کو محض پوجا کے معنی میں لینا دراصل جاہلیت کا تصور ہے جاہل لوگ اپنے معبودوں کو انسان پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح بڑے آدمی سردار یا بادشاہ خوش آمد سے خوش ہوتے ہیں نذرانے پیش کرنے سے مہربان ہو جاتے ہیں ذلت اور آجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑنے اور سر جھکانے سے پسیج جاتے ہیں اور ان سے یوں ہی کام نکالا جا سکتا ہے اسی طرح ان کا معبود بھی انسان سے آمد نظر نیاز اور اظہار عاجزی کا طالب ہے انہی تدبیروں سے اس کو اپنے حال پر مہربان کرایا جا سکتا ہے اور اس کو خوش کر کے کام نکالا جا سکتا ہے اس تصور کی بنا پر جاہلی مذاہب چند مخصوص مراسم ادا کرنے کو عبادت کے نام سے موصول کرتے ہیں عبادت کا جوگیانہ تصور اسی طرح اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی میڈیشن نفس کشی کی زندگی سے الگ ہو کر خدا سے لو لگائے مراقبہ یعنی میڈیشن نفس کشی سیلف انہیلیشن اور مجاہدات و عبادات اسپرچل ایکسرسائز کے ذریعے اپنی اندرونی قوتوں کو نما دے کشف و کرامت کی قوتیں اپنے اندر پیدا کرے اور دنیاوی زندگی کی ذمہ داریوں سے سبق دوشی حاصل کرے اخروی نجات حاصل کرے عبادت کا تصور ان مذاہب میں پایا جاتا ہے جن کی بنیاد زندگی کی راہبانہ تصور پر ہے جو اس دنیا کو انسان کے لیے قید خانہ اور جسم کو روح کے لیے قبض سمجھتے ہیں جن کے نزدیک دینداری اور دنیا داری ایک دوسرے کی ضد ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں اور اس کے تعلقات سے باہر نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں جن کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے مادی انحطاط یا مادیات سے بے تعلقی ناگزیر ہے عبادت کا اسلامی تصور اسلام کا تصور ان دونوں سے مختلف ہے اسلام کی نگاہ میں انسان خدا واحد کا بندہ ہے اس کا خالق اس کا رازق اس کا حاکم صرف خدا بند عالم ہے خدا نے زمین پر اس کو اپنا خلیفہ معمور کیا ہے یہاں کچھ اختیارات اس کو عطا کی ہیں کچھ ذمہ داریاں اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کی ہیں اپنی مملکت اور اپنی اغیت کے حصے پر اس کو کچھ اقتدار دیا ہے اس کا کام یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے آقا کی سپرد کی بھی خدمتوں کو انجام دینا ہے اپنے اختیارات کو اور اپنی قوتوں کو حاکم اصلی کے قانون اور اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے جس قدر زیادہ سرگرمی جاں فشانی کے ساتھ وہ زمین کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنے متعلقہ خدمات کو بجا لائے گا اور جتنی وفاداری اور فما برداری کے ساتھ اپنے اختیارات کے استعمال میں مالک قانون کی پیروی کرے گا اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا اس کی آئندہ ترقی کا انحصار اسی پر ہے کہ اپنی معمولیت کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ مالک کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو تو اس کے کارنامہ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فر شناس اور متی و فرما بردار بندہ تھا نہ ایک سست کام کام چور و نافرمان تھا اس نقطۂ نظر سے عبادت کے وہ دونوں تصور جو ابتدا میں بیان کیے گئے ہیں غلط اور قطعی غلط ہیں جو شخص اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت خدا کو پوجنے کے لیے الگ کرتا ہے وہ اس تھوڑے سے تھوڑے سے میں عبادت کے چند مخصوص مراسم ادا کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کا حق ادا کر دیا ہے اب میں آزاد ہوں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو جس طرح چاہوں انجام دو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ملازم جسے آپ نے رات دن کے لیے نوکر رکھا ہو اور جسے پوری تنخواہ دے کر آپ پرورش کر رہے ہوں وہ بس صبح و شام آ کر آپ کو جھک جھک کر سلام کر دیا کرے اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ جہاں چاہے کھیلتا رہے یا جس جس کی چاہے نوکری وجہ لائے اسی طرح جو شخص دنیا اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر ایک گوشے میں جا بیٹھتا ہے اور اپنا سارا وقت نمازیں پڑھنے اور تصویر پھرانے میں صرف کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے آپ اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے مقرر کریں مگر وہ باغ کو اور اس کے کام کاج کو چھوڑ کر آپ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے صبح سے شام اور شام سے صبح تک آقا آقا پکارتا رہے اور باغبانی سے متعلق جو ہدایات آپ نے اسے دی ہیں اس کو نہایت خوش لحانی اور ترتیل کے ساتھ بس پڑھتا ہی رہے ان کے مطابق باغ کی صلاح و ترقی کے لیے کام بھی نہ کر کے دے ایسے ملازموں کے متعلق جو کچھ رائے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام کی بھی ایسے عبادت گزاروں کے متعلق ہے اور جو برتاؤ اس قسم کے ملازموں کے ساتھ آپ کریں گے وہی برتاؤ ان غلط تصورات کے تحت عبادت کرنے والوں کے ساتھ خدا بھی کرے گا اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی بندگی میں بسر ہو آپ اپنے آپ کو دائمی اور ہما وقتی ملازم ہول ٹائم سرونٹ سمجھے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کی شرعیت کے مطابق کریں آپ کا سونا اور جاگنا کھانا اور پینا آپ کا چلنا اور پھرنا غرض سب کچھ خدا کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو خدا نے جن تعلقات میں آپ کو باندھا ہے ان سب میں آپ بندھیں اور اور ان کو اس طریقے سے جوڑے یا توڑے جس طرح خدا نے جوڑنے یا توڑنے کا حکم فرمایا ہے خدا نے جو خدمات آپ کے سپرد کی ہیں اور دنیا میں زندگی میں جو فرائض آپ سے متعلق کیے ہیں ان سب کا بار آپ نفس کی پوری رضامندی کے ساتھ سنبھالیں اور ان کو اس طریقے سے ادا کریں جس کی طرف خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی ہے آپ ہر وقت ہر کام میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کو اپنی ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے محلوں میں ہمسائیوں کے ساتھ اپنی سوسائٹی میں دوستوں کے ساتھ اپنے کاروبار میں اہل معاملہ کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کی مقرر کردہ حدود کا آپ کو خیال رہے جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی نافرمائی اس طرح کوئی نافرمانی اس طرح کر سکتے ہوں کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو اس وقت بھی آپ کو یہ خیال رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ کسی پکڑنے والے اور کسی گواہی دینے والے کو کھٹکا نہ ہو اس وقت بھی آپ خدا کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں جب آپ جھوٹ بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں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 بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیاوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے ذکر الہی یہ ہے کہ جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں پھنسو اور پھر خدا سے غافل نہ ہو دنیا کی زندگی میں جہاں قانون الہی کو توڑنے کے لیے بے شمار مواقع بڑے فائدوں کا لالچ اور بڑے بڑے نقصانوں کا خوف لیے ہوئے سامنے آتے ہیں وہاں خدا کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو حکومت کی کرسی پر بیٹھو اور وہاں یاد رکھو کہ میں بندوں کا خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں عدالت کے منصب پر ممکن ہو اور وہاں ظلم پر قادر ہونے کے باوجود خیال رکھو کہ خدا کی طرف سے میں عدل قائم کرنے پر معمور ہوں زمین کے خزانوں پر قابض متصرف ہوں اور پھر یاد رکھو کہ میں خزانوں کا مالک نہیں بلکہ امین ہوں اور پائی پائی کا حساب مجھے اصلی مالک کو دینا ہے فوجوں کے کمانڈر بنو اور خوف خدا تمہیں طاقت کے نشے میں مدہوش ہونے سے بچاتا رہے سیاست و جہاں بانی کا کٹھن کام ہاتھ میں لو اور پھر سچائی انصاف اور حق پسندی کے مستقل اصولوں پر عمل کر کے دکھاؤ تجارت مالیات اور صنعت کی بانگیں سنبھالو اور پھر کامیابی کے ذرائع میں پاک اور ناپاک کا امتیاز کرتے ہوئے چلو ایک ایک قدم پر حرام تمہارے سامنے ہزاروں خوبصورتیوں کے ساتھ آئے اور پھر تمہاری رفتار میں لغزش نہ آنے پائے ہر طرف ظلم اور جھوٹ اور دغا اور فریب اور بدکاری کے راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہوں اور دنیاوی کامیابیاں اور مادی لذتیں ہر راستے کے سرے پر جگمگاتے ہوئے تاج پہنے کھڑی نظر آئیں اور پھر خدا کی یاد اور آخرت کی باس کا خوف تمہارے لیے زنجیر پا بن جائے حدود اللہ میں سے ایک حق کے قائم کرنے میں ہزاروں مشکلیں دکھائیں دیں حق کا دامن تھامنے اور عدل و صداقت پر قائم رہنے میں جان و مال کا ضیاع نظر آئے اور خدا کے قانون کی پیروی کرنا زمین و آسمان کو دشمن بنا لینے کا ہم مانا ہو جائے پھر بھی تمہارا ارادہ متزلزل نہ ہو اور تمہاری جبین از تمہاری جبین عزم پر شکن تک نہ آنے پائے یہ ہے اصلی عبادت اس کا نام ہے یاد خدا اسی کو ذکر الہی کہتے ہیں اور یہی وہ ذکر ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ فرمایا گیا ہے پس جس کے جس کا ترجمہ ہے پس جب تم بس جب نماز ختم ہو چکے پس جب نماز ختم ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فرض یعنی رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو روحانی ارتقا اور خدا کی یافتہ کا راستہ اسلام نے روحانی ترقی اور خدا کی یافتہ بھی یہی راستہ بتایا ہے انسان خدا کو جنگلوں اور پہاڑوں میں یا عزلت کے گوشوں میں نہیں پا سکتا خدا اس کو انسانوں کے درمیان دنیوی زندگی کے ہنگامہ کارزار میں ملے گا اور اس قدر قریب ملے گا کہ وہ گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جس کے سامنے حرام کے فائدے ظلم کے مواقع اور بدکاری کے راستے قدم قدم پر آئے اور ہر قدم پر وہ خدا سے ڈر کر ان سے بچتا ہوا چلا اسے خدا کی آفت ہو گئی ہر قدم پر وہ اپنے خدا کو پاتا رہا بلکہ آنکھوں سے دیکھتا رہا نہ پاتا اور نہ دیکھتا تو اس دشوار گھاٹی سے بخیرت کیوں کر گزر سکتا ہے جس نے گھر بار میں بازار میں تفریح کے لمحوں میں اور کاروبار کے ہنگاموں میں ہر کام اس احساس کے ساتھ کیا کہ خدا مجھ سے دور نہیں ہے اس نے خدا کو ہر لمحہ اپنے سے قریب اور بہت قریب پایا جس نے سیاست و حکومت اور صلح و جنگ اور مالیات و صنعت و تجارت جیسے ایمان کی سخت آزمائش کرنے والے کام کیے اور یہاں کامیابی کے شیطانی ذرائع سے بچ کر خدا کی مقرر کی بھی حدود کا پابند رہا اس سے بڑھ کر مضبوط اور سچا ایمان اور کس کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خدا کی معرفت اور کسے حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ خدا کا ولی اور مقرب بندہ نہ ہوگا تو اور کون ہوگا اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کی روحانی قوتوں کے نشو نما کا راستہ یہی ہے روحانی ارتقا اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پہلو ان کی طرح ورزی آپ روحانی ارتقا اس کا نام نہیں کہ آپ پہلوان کی طرح ورزشیں کر کے اپنی قوت ارادی یعنی ول پاور کو بڑھا لیں اور اس کے زور سے کشف کرامات کا مظاہرہ کرنے لگے بلکہ روحانی ارتقا اس کا نام ہے آپ اپنی نفس کی خواہشات پر قابو پائیں اپنے جس اور ذہن کی تمام طاقتوں سے صحیح کام لیں اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں دنیا میں زندگی میں جہاں جہاں قدم قدم پر آزمائش کے مواقع پیش آتے ہیں اگر آپ شیطانی اور حیوانی طریقہ کار سے بچتے ہوئے چلے اور پورے شعور اور صحیح تمیز کے ساتھ اس طرح اس پر ثابت اس طرح اس پر ثابت قدم رہے جو انسان کے شان نشان ہے تو آپ کی انسانیت یومن فیومن یومن ترقی کرتی چلی جائے گی اور آپ روز بروز خدا سے قریب ہوتے چلی جائیں گے اس کے سوا روحانی ترقی اور کسی چیز کا نام نہیں اسلام میں مراسم عبادات کی کیا حیثیت ہے یہ خلاصہ ہے اسلامی تصور عبادات کا اسلام انسان کی پوری دنیا زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ جس اللہ کو آدمی نے اپنا معبود تسلیم کیا ہے اس کا عہد یعنی بندہ بن کر رہے اور بندہ بن کر رہنے ہی کا نام عبادت ہے کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے زبان سے ادا کر دیا جا سکتا ہے مگر عمل آدمی کی ساری زندگی کا اپنے تمام گوشوں کے ساتھ عبادت بن جانا آسان کام نہیں اس کے لیے بڑی زبردست ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر ذہن کی تربیت کی جائے مضبوط کیریکٹر پیدا کیا جائے آدات اور خسائل خاص سانچے میں ڈھالا جائے اور صرف انفرادی سیرت ہی کی تعمیر پر اکتفا نہ کر لیا جائے بلکہ ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جو بڑے پیمانے پر افراد کو اس عبادت کے لیے اس عبادت کے لیے تیار کرنے والا ہو جس میں جماعت کی طاقت فرد کی پشت پنا اس کی مددگار اور اس کی کمزوریوں کی تلافی کرنے والی ہو یہی غرض ہے جس کے لیے اسلام میں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی عبادت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلی عبادت کے لیے آدمی کو تیار کرتی ہیں یہ اس کے لیے لازمی ٹریننگ کورس ہیں انہیں سے وہ مخصوص ذہنیت بنتی ہے اس خاص کیریکٹر کی تشکیل ہوتی ہے منظم عادات و خسائل کا پختہ سانچہ بنتا ہے اور اس اجتماعی نظام کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی کسی طرح عبادت الہی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ان چار چیزوں کے سوا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے اسی بنا پر ان کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے یعنی وہ ستون ہے جن پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی اور قائم رہتی ہے آئیے اب ہم دیکھیں کہ ان میں سے ایک ایک رکن اسلامی زندگی کی عمارت کو کس طرح قائم کرتا ہے اور کس طرح انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا ہے